حضرت حرام بن سعد بن محیثہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت برا بن عازب بن حارث کی ایک اونٹنی لوگوں کے کھیت چر جایا کرتی تھی وہ کچھ لوگوں کے باغ میں جا گھسی اور اسے خراب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقع عرض کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مال یعنی باغ وغیرہ کی حفاظت دن کے وقت باغ کے مالکوں کی ذمہ داری ہے اور رات کو جانور جو کچھ خراب کریں اس کی تلافی جانوروں کے مالکوں کے ذمے ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری صنعت سے یہ روایت برا بن سے بیان فرمائی کہ برا کی ایک اونٹنی نے کسی کی کھیتی وغیرہ خراب کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث کی مثل ہی فیصلہ فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو بتیس